باہر چھوڑا میں پوچھو تو کیوں چھوڑا نے خیر ہاں؟ پتا تھوڑے نا بغیر کی نہیں

کہ چھوڑن دے وچ حلال تے مکروہ تاری نہیں اینا پانچ حکم بس ہر ایک وقت دے اے عام مسلمان کسے نے دی چھٹی نہیں کرن دے وچ فرض واجب تے مکروہ سنت موقع دا کرن وچ کسے چھٹی نہیں تے چھوڑن دے وچ حرام تے مکروہ تاری نہیں تے چھوڑن وچ کسے چھٹی نہیں بھاوے عام ہے بھاوے مولوی بھاوے پیر جڑی بلائے او ایدہ اینا شیاں حال کر سی مسلمان مسلمان غیر فاسق ہو سی ہاں بہت فاسق بن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پڑھیا سے سائیں دوہرایا سبق میاں جی یاد ہے نا کر کے پڑھا دے دوہرایا جی دسو نا یار ہاں۔

سمجھ آئی نا میاں محال دے کی قسم پڑیاں محال اکلی محال آج اور محال شلوئی اللہ تبارک و تعالی دے وچ کوئی عیب نہیں ہر نقص ہر دا ہونا محال ہے کسی نفس جائے بہ ہونا ہے بیت بار عقل دے بھی بیت بار عادت دے تو سمجھ رہی نا بھائی اور اللہ تبارک و تعالی ذات پاک اس کی نطب ضد شبیہ و مصر کیف و کم سے منزہ یعنی اللہ تعالی ذات پاک نظیر مقابل تو منظہ پاک ہے یہ کوئی نظیر مقابل نہیں شبیوں میں سے کوئی تو مماثل نہیں سمجھ آئی نا دیکھا پڑیا کیف و کام اللہ تعالیٰ دی نہ کوئی کیفیت ذات پاک دی نہ کوئی نہ کوئی کمیت مقدار سمجھ دی جی؟ مقدار پیمائش اونچائی لمبائی چوڑائی مٹائی اللہ تبارک و تعالی سے یہ کمیت کیفیت ہے شکل و جسم و جہت و مکان و امد یعنی غائت و انتہا اور زمان سے منزہ

سمجھو سجے پاسے کبے پاسے اٹھے تلے ظاہر رہے جی کسے پاسے منسوخ جسم مرنا پور جی منسوخ خدا اٹھے تو والے جسم مرنا پور بھی کیڑ جاتے سمجھ آئی نا اٹھتے تلے اگے پیچھے سجے کبے کسے پاسے تو پاک شکل جسم تو پاک شکل تو پاک جہت تو پاک جہت طرف تو ٹھیک ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ کسی طرف میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی طرف میں نہیں ہے اور مکان تو پاک اللہ تعالیٰ کسی مکان نہیں اللہ تعالیٰ امیاں بھائی ہاں، اللہ تعالیٰ مکان تو پاک پاک ہے مکان تو کسی مکان مکان جگہ نہ دیں اللہ تعالیٰ جگہ تو محتاج نہیں کیونکہ جگہ بعد بنی ہے اللہ تعالیٰ ذات پاک پہلے ہیں جب ذات پاک پہلے آئی تو پھر مکان بھی محتاج نہیں جس طرح پہلے آئی اسی طرح موجود اسی طرح جیسا بعد سجا کبا آگے پیچھے اتنے تلے ساری جہت بعد بنی اللہ تعالی ذات پہلے موجود تو اللہ تبارک تعالی ذات کسی جہت کسی طرف کی محتاج نہیں سمجھ آئی نا بھائی ہوں کوئی آ کے بھی نہیں ساری طرفا ساری طرفا بعد ہی بنی سمجھ آئی نا سارا سجا کبا اگے پیچھے اتنے تلے سارا بعد ہی بنے ساری جہاد ساری طرفا بعد ہی بنی اللہ تعالی ذات پاس پہلے موجود ہے جس طرح موجود ہے اسی طرح موجود ہے اصناف میں کہڑے پاس موجود ہے کس طرف موجود ہے گل سمجھائی نہیں اور احمد کہڑی شے حمزہ میم دال احمد حمزہ میم دال احمد احمد آدن غایت و انتہا حد انتہا اللہ تبارک و تعالی حد تو انتہا تو پا کے تو یہ کوئی حد نہیں اتنے تک خدا ہے تو اتنے تک نہیں اتنے تک ہے تو اتنے تک نہیں ادھر کوئی حد اور انتہا نہیں گل سمجھ آئی شکل جہت مکان امد غایت امد یعنی غایت و انتہا امد یعنی غایت و انتہا خود کو غایت و انتہا بھی نہیں زمان یہ کہہ رہے زمان وقت چکا کے اللہ تعالی ذات و صفات زمان تو پاک ہیں یعنی جب جب زمانہ موجود نہیں تھا زمانہ بعد بنا اللہ تعالی ذات صفات پہلے موجود ہے زمانہ بعد ہی بنے اللہ تعالی ذات صفات ہے پہلے موجود زمانے ختم ہو گئے وقت ختم ہو گئے پھر بھی اللہ تعالی ذات صفات موجود ہو سن سمجھ گئی نا پھر اس وقت اللہ تعالی ذات صفات کی زمانے کی محتاج ہے نہیں کسی وقت کی محتاج نہیں زمانے وقت پاک ہے جب عقیدہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی قدیم ازلی ابدی ہے اور اس کی تمام صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو حادث ہیں یا جن میں مقانیت ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت یا ان میں کسی قسم کا تغیر پایا جانا یا اس کے اوصاف کا متغیر ہونا یا اس کے اوصاف کا مخلوق کے اوصاف کے مانند ہونا یہ تمام امور اس ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے گل سمجھے نا پھر جی گل پتہ لگے قدیم ازلی ابدی ذات صفات اللہ تعالی دیا ہاں؟ اللہ تعالی ذات پا کی قدیم ازلی ابدی سے صفات قدیم ازلی ابدی پھر مرنا پوچھ بھائی جہاں چیزاں تمام چیزاں جڑیاں حادث ہیں جنہ جنہیں مکان کی ضرورت ہے تو خدا نے یعنی ایک جگہ جگہ نقل و حرکت کرنا ہاں, ہاں، خدا کوئی پتہ نہ ہوئے کوئی پتہ نہ ہو ٹھیک ہے پتہ ٹھکانا جانا ہو خدا نہیں ہوتا جن یعنی کو جا ہوئے مکان ہوئے خدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جا مکان خدا نہیں ہوتا لا مکان جاؤ ٹھیک ہے نا سنت نہ سنت یہ مسلمان خدا اس میں جو عقل میں نہیں آتا جو عقل میں نہیں آتا جو عقل میں آتا ہے وہ خدا نہیں بھی خدا اس اساتی اقل نہ خدا اسات میں اقل نہ جو عقل چاہے خدا نہیں کل جاخدارے پتا لگتا ہے مکانیت جی مکان پایا ہوتا ہے یعنی ایک جگہ دو جگہ منتقل ہونا یا وہ کسی قسم کی تبدیلی پائی ہونے یا وہ اوساف تبدیل ہو سمجھائی پہ یہ بھائی جڑی شاید حادث ہوئے بنے یا وہ اوساف کا خود اوساف مخلوق مثلوں میں سارے کام اللہ تعالی ذات واسطے سے اللہ تعالی تعالی ذات ذات واسطے سمجھے اللہ واسطے سارے کام نہیں ہو سکتے شران عادتن ہر اعتبار میں سمجھے نا یہ جو کہیے کہ ذاتی باری تعالیٰ ان تمام حوادث و حوائد سے پاک ہے جو خادشہ بشریت ہیں یا ان کو بھی جتنے حوادث جتنی حاجت جتنی ضرورت جہی لاحق لائق بشریت نو انسان نو لائق ہونی ان سا اللہ تعالیٰ پاک اللہ تعالیٰ ساحو گل سمجھ آئی نا جہی جہی شاید انسان نو حاجت پیش آدمی ہے انسانی زندگی نال منسلک ہے وہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ پاک گل سمجھ آئی نا یہ اہل سنت والا مسلمان کا ہے ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی دا شکل جسم تو جیحت مکان تغیر ہونا سما اس واسطے یہ کرنی ہے بھائی اپنے بیانات اللہ ایسا ایسا کوئی بیان نہیں کرنا تقریر نہیں کرنی جی ظاہر ہوئے بھئی اللہ تعالی دی کوئی شکل ہے سمجھ آئی نا اللہ تعالی دا جسم ہے اللہ تبارک و تعالی فلانے پاسے پاس ہے اللہ تبارک فلانی ذات ہے ٹھکانہ مقام جسم شکل جہر ہوں جی آدن مراج والے آمنے سامنے بٹھا کے ہاں نبی سردار نے ریاض کی تھی خدا نے اپنے حبیب نو سامنے بٹھایا آمنے سامنے بہ کے محبوب تو ایک دوجے دیکھتے تھے ہاں؟ نہیں بعض نہیں آ کے وہ مراجی آتے بس فرق اتنا تھا کہ خدا خدا رہا تو مصطفیٰ رہا تو باقی کوئی فرق نہ ایک شہر بن گئے ان مل گیا آپس اکٹھے سی گئے سمجھ آئی نا اس طرح جسم ملاونا جڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جسم ثابت کرنا جس جسم جسم ثابت ہوئے ایسی گل ایسی گل جس میں کوئی جہت ثابت ہو آمنے سامنے آئے تو فاصل ثابت ہوئی اس وجہ خدا نے آج سے بلا کے سامنے بٹھا کے ہاں نہیں آج آج سے بلایا سامنے بٹھایا ہوں آج سے بلایا تو سامنے بٹھایا ہاں جڑا پاس بلایا پاس بٹھایا ادھر وہ نہیں لازم ہاں یہ پاس کے لفظ لفظ چونکہ استعمال ہو گئی سمجھ آئی نا کیونکہ بعض چیزیں جڑی ہیں نا خاص ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آج دا مق... آج پیغام نہیں آج دا مکین نہیں یہ نہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ٹھکانا آج پہ نہ یہ جرازی جی کافی تھی اللہ تعالیٰ سے مکان مان رہا سمجھ آئی نا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانا پہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہ اپنے حبیب کو معراج کرائے بتاتے مطلب ہیں معراج کیوں کرائے اللہ تعالیٰ مقام نہیں تاکہ بعض چیزیں جڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے میں زیاد کروائی اپنے حبیب کو معراج کروائے تاکہ نشانیاں دکھاؤں بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقامات ہیں ایسے مقام ایسی جگہ اللہ تعالیٰ بنائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نا بھائی آرش اللہ تعالیٰ کی نشانیاں چوئیں پھر آقا علیہ السلام اسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اکھ نال اپنا دیدار کروایا وہ جس سے کرائے جی میں کرائے وہ کیفیت اس نہ بیان کر سکتے سمجھے نا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دے دیدار کیفیت تو کمیت تو پاک ہے جی تو پاک ہے اگر کوئی دعویٰ کرے نہ خدا دیکھے خواب خدا خواب دیکھے وہ کہ میں لگی ہے پیچھے سجے کھبے نہ ایسا کرا سی تو پھر سمجھو جھوٹ بول رہے

اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے جلے واقعہ کوئی معراج دا بیان کرنا یا کوئی واقعہ بیان کرنا ہے اللہ تعالی ذات پاک دے متعلق او دے ایسا کوئی کلمہ نہ ہو جس میں اللہ تعالی جسم ظاہر ہوئے اللہ تعالی دی شکل ظاہر ہوئے اللہ تبارک و تعالی دی جہت مقام ظاہر ہوئے جڑا تے نا آمنے سامنے بٹھایا اے ہن اتھے سنے چکے تاں لگے یہ لفظ میں سنے سامنے بٹھایا معراج تے اس تو سور گزرنا دے وہ آ گئے خدا بلایا اللہ تعالیٰ ادنو منی اے حبیب قریب آ قریبا قریبا اپنے قریب بلایا اتنا قریب کی تھا اتنا قریب کی تھا اتنا قریب کی تھا ہاں دے الفاظ یا قرآن مجید دے حکم قاب قوسین او ادنا قاب قوسین او ادنا اللہ تبارک تعالی نے قریب تو قوسین کعبہ حسین نے کعب کا قوسین دے معنی دو کمانوں کا آپس میں ملنا بات میں جس طرح دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حبیب کتنا آپس میں قریب ہو آمنے سامنے ان قریب ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھا میرا محبوب ہو قریب ہو اور قریب ہوا تو کتنا قریب ہوا اور بات اطبال میں کوئی مقدار نہیں بیان ہوئی ادنا اس میں تفضیل ہے ان اس میں تفضیل ہے زیادہ بس بعد سے کوئی مقدار چیزیں نہیں بیان ہوئی آئی نا جی؟ ادنا اللہ یہ خیال تھا ادنا چاہیے سب تفضیل ہے یہ کوئی مقدار نہیں بیان کی تھی ادنا ماضی دسی ہے ٹھیک ہے ادنا کے

اظہار جڑے سارے واسطے کفر بن بن ایسے الفاظ نکلے کافر سمجھ سمجھ نا نا یہ دے رات پورا جی؟ پورا پرہیز پرہیز کرنا کرنا بولی سے کام اللہ اللہ تعالی تعالی پناہ بھی بھی تبارک دو کمانا ملیا تو اتنا قریب ہویا ہویا اتنا قریب ہوا جسم مرنا پوری جسم تو بغیر نہیں ممکن جہت مرنی پوری جہت بغیر نہیں ممکن سمجھ نا جہت جسم بغیر بگائے ہو سکتے ایک جیت ہی ہوتی پاسا ہوتی اپنا مکان مکان بھی ہوتا جی جہاں تقریب ہوتا ہے جیت جسم ہوتی سے نہیں کچھ سمجھ ہیں بھائی ایسے لاس جس نہ یقین ہوگی دوسرے کوئی معنی نہ پڑھ سکتا ہو یقین بھئی یہ صرف عزت مکان ہی یقیناً مکان ثابت ہونا ہے یقیناً جت ثابت ہوگی یقیناً جسم ثابت ہونا ہے ایسے الفاظ اگر اللہ تعالیٰ ذات پاک ہو تو بولے تو پھر یقیناً کافی گل سمجھ آئی نہ کوئی دوسرے کا استعمال اتنے ممکن ہے بات جی سمجھائی نا تعویل مانا دوجا ممکن ہو جی جس سے تو دوجا تیجا تعویل مانا ممکن ہو اس سے گل بن رہی لیکن جس دوجا کوئی مان نہ ہو سکتا ہو یقین ہو کہ صرف یہی مانا تھی نہ جیت ضرور ثابت ہو سی مکان ضرور ثابت ہو سی جسم ضرور ثابت ہو سی اتنے والا نہیں بچ سکتا ایمان تباہ کر سی عوام کے بھی تو اپنے بھی ہوں توبہ کرے تو نواں نکاح کرا گل آئی نا توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو نکاح ہی نہ

ہونے یہ مقصد نہیں خدا کے مکان ہی بیٹھے یہ مکان یہ مان جی لگتا ہے کافی سی رہی سمجھ آئی نا یعنی یہ عام عبادت اللہ سے سوال ہونے نا ہاں یعنی کچھ مقام کچھ الفاظ ایسے ہونے جی جیسے دو جمانہ موجود ہے یہ دیکھو دو جمانہ بھئی اور تیری تیرے پل سے آ گئے تیرے پل پہ آ گئے جس سے تیرا قرب حاصل ہونے اس مقام سے آ گئے سمجھ آئی نا

قدیم ازلی تو ہو کوئی شاید قدیم ازلی ابدی نہیں ساری مخلوق جڑی ہے انہیں کوئی قدیم نہیں کوئی ازلی نہیں جی کوئی ابتدا نہ ہو ہر شاید حادث ہے قدیم نہیں بلکہ حادث ہے حادث ہونا جی کوئی ابتدا ہو قدیم ہونا جی کوئی ابتدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں ذات و صفات دی باقی ہر شاید ابتدا ہے منہا جی ہے نا منہا جی اس بیان کی تھے کون فیا کون تھے یہ بڑی مشہور تقریر ہے کون فیا کون تھی سنی اس تقریب کون سا سکون تقریر کرتا ہے کون سا کون جی تقریر کرتا ہے پہلا جملہ پہلی ابتدا تقریر جس کو کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون تو ہو جا اللہ تعالیٰ فرمایا کون تو ہو جا کہ عمل جڑا ہوندا ہے وہ آدھن مخاطب نو کیتا ہوندا ہے عمل کس نو کیتا ہوندا ہے جڑی کے موجود ہے اس نو کیتا ہوندا ہے لہذا ذات مصطفیٰ پہلے موجود تھی اللہ تعالیٰ فرمایا اے حبیب تو ظاہر ہو جا پہلے موجود ہے پودوں میں چھپا ہوا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ظاہر ہو جائے یہ کن تبھی ہوگی کن کے خطاب عوام پئی پی یار ایسے تحقیقی نقطے پہ بیان کر دیں بائیں بکواس کر کے عوام تباہ کی ہاں؟ اور یہ بھی اللہ تعالی ذات پہلے موجود ہے نبی ذات پہلے موجود ہے کن اللہ تعالی نے بڑھایا نہیں پہلے موجود ہے نال اللہ فرمایا تو ظاہر ہو جا بس پہلے کی کوئی ابتدا نہ ہوئی جن کوئی ابتدا نہیں تو خدا سے رسول کی ہوتی خالق سے مخلوق کی کیا فرق ہوگی غیر سمجھ آئی نا ایسے جو نقطہ دان خطیب ہوں نا خطیب نقطہ دان نہ لکھی چھوڑے گا خطیب نقطہ دان ہے نقطہ دان خطیب تو بچے کرو اچھا، جی, جی۔ اللہ تعالیٰ بنائیے کہ جیڑی شاید سطیب دیتی ہے جلے

سمجھائیں نا اذا اراد الله شيئا ان يكون له كن فيكون جب اللہ تعالیٰ کی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا تو تو ہو جامی اور اس سے پہلے کوشش نہیں بہار بہا کون نل بنی با اچھا۔ لیکن ایک کو کون تھا نہیں نا جی جی سنا قائد کلیم نے منع پرانا نہیں کی تھا نا عقائد جلوسی تو مانا فلانا نہ کسوں ٹھیک ہے عقائد قدیم لاز آوے تو دمانا نے کسوں جن کو ابتدا نہ ہو بات یہ تے مقابل جڑے نا وہ لکھ دیتا ہے قدم نبوت و حدوث نبوت وہ مقابل ہو جڑے لکھ دیتا ہے نا قدم و حدوث قدیم کے حادث حادث جی مقابل مقابل ہوندو پرانی نہیں ہوندو دمانا اس قدیم دمانا جی کوئی ابتدا ہوئے کیونکہ حادث زمانے جس کی ابتدا ہو باقی انبیاء جو نبوت حادث نبی سرکار اللہ علیہ نبوت قدیم تو حادث قدیم کے مقابلے میں پتہ لگتا ہے کہ قدیم تو مراد ہے وہ ہے جن جی کوئی ابتدا نہ ہو قدیم تمہارا پرانا نہیں جی پرانا ہوا تو حادث تو آدت ہے سمجھ آئی نا یہ باقی نبی نبوت ہی پرانی ہے عالم ارباب ہر ویر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے نبی اللہ کو بخش آد گد ہاں سمجھ آئی نا نبوت اور اس وقت تسلیم ہونی پہ سمجھ آئی میاں قدم حدوث

ہاں۔ بنایا جا رہا پیپل ازل ابد ایمان نہیں کر سکتا جلد بنایا اگدا پیے تو ول ازل ابد دو مانت نہ ہو سی نا جلد آپ نے پی بنایا تو جتا ازل مانے نہ ہو سی پہلے دے بنی کو نہیں ہونی جے ازل مجادی مانا ہو سی

نبی علیہ السلاط اسلام نشو تیٹ اچھا سا نہیں دیکھ سکتے نبی علیہ السلاط اسلام کی بحبت نور آدم علیہ السلام دے آدم علیہ السلام دے وجود بنن تھو چودہ سو سال پہلے پیدا کی روایت ملے جائیں اس میں اس کی روایت پر ملے تو مانگ رہا چودہ سو سال پہلے نبی علیہ نور میں پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام دے بنن تھو وجود بنن تھو

وہ پڑھا تھا اشاد فیلی اشاد آدر ہے جی ہاں اشاد فیلی اشاد آدر سب بدا شریف فیلی بیت بات کرتو تم اشاد فیلی سمجھے نا یہ اشاد فیلی ہے کیڑی ہے اشد فیلی اشرف علی نو اشد فیلی ٹھیک ہے یہ اشد فیلی جڑا ہے یہی نہیں چودہ یہ آخری بیٹھے ٹھیک ہے نا منی میں چودہ سال پہلے میں اس سے پہلے اگر کوئی ہو گیا تو ہی مان لیا کے لیے ملنے کے مغالبہ نشوتیب نبی علیہ السلام صاحب نے روح دیا تھی سین سے نبی علیہ السلام صاحب جاگر علیہ دیتی یا جاگر ان اللہ تعالی خلق قبل شاہد میں یہ حدیث پاس یہ وہ اشار فیلی لکھی اپنی کتاب نشو تیب نشو تیب اس لکھی نہیں دیتی

ہاں ہوں معاف کر دیں توبہ کر دیں بنی سیل قوم ہی بن گئے واضح اللہ تعالیٰ کا آپ چھٹکا دے بھائی بات آئی بچے آپ ہیں اذان کون بچاؤ ہے ہزار تو بچے ہیں بات لگا لیا جی جی ہاں لڑک کون تو یا اللہ من پتہ ہے میں نہیں کسی قابل لیکن چلو چلائی رکھ دیتے کلاس ہم ایسے بےمان دل میں نما کام نہیں جال سمجھ آئی نا بھیا آل سنت والجماعت یہ عقیدہ بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ذات ذات پاک شکل جسم جیت مکان امر تو زمان تو پاک ہے امر زمانہ غایت و انتہا غایت و انتہا سمجھ آئی نا بھائی یہ عقیدہ اگر آل سنت والجماعت جماعت کا پتہ ہوئے تو کسی چکر نہیں پھنسنے لگے خرابی نہیں پھنسنے لگے خطیبہ نے گفتگو زور سے ان کے پاس رہا خطیبہ نے زور سے ان خطیب تھے صرف چٹکلے پڑے نے جس نال امام چنگی طرف وڈے نالے لاوے دے پیسے چوکے سٹے دو شیر بھی نہ کرتے چلو پھر گل پانا ہے اس واسطے پوری احتیاط ہے جلد تقریر کرو یہ سنو کسی بھی ایسے سنو جو معتبر بند ہو معتمد جڑے یقین ہوئے بھی بکواس نہ کرتے سکے جی بکواس غمیہ عبداللہ رام لال بھائی یعنی خوف اور بکواس دا جیسے بکواس کر اس اسے بچ کے لوگ ٹھیک ہے نا نکیب حضرات خوب کر دیں انہیں تو ہاتھ چڑھے رہی سپیکر بکواس کر دیں بکواس بکواس بھائی سونی گل بناونی ہے جس نے سونی لگے اگو نہیں دیکھنا بھی بہن مانا سمجھتے نہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا بھی دین کیا ہے چلا آسام تو واقف نہیں ایسا بندہ جہاں آسام عقائد تو واقف نہیں اس بندے تقریر نہیں سنی کوئی باہیں اپنے آپ میں مفتی اخبار ہے

اپنے نبی کو پاس بلایا آمنے سامنے بٹھایا ہاں؟ اللہ تعالی نے آمنے سامنے بٹھایا اپنے محبوب نو سامنے بٹھا کے اپنا دیدار کرا کے یہ چلا نہ جائے وہ کی نہ اللہ اللہ اللہ اللہ خوش تھا کمال کی گلا کر یار پتہ نہیں کیا سبحان اللہ واہ بھائی واہ پتہ نہیں کیا

آپ بس نبی سرکار تعریف ہیں کوئی خراب نہیں نبی دیا تعریف ہیں ہیں ہیں تعریف تعریف جی ہاں جی ہاں کلام اللہ تعالیٰ قدیم ہے تخلیق بات چاہیے لیکن کلام تو کوئی مقصد ہے مراد ہے نا کلام تجھے مراد ہے وہ اگر مناسب جائے دوست تو ٹھیک سمجھ آئی نا کلام اللہ تعالیٰ قدیم ہے اللہ تعالیٰ فرمان ہے وہ مضبوع کھانا حرام ہے جڑا مردال کھانا حرام ہے خنزیر کھانا حرام ہے گوشت خون حرام ہے ہاں یہ حرام تو بعد کہ چھ ساری یہ بات کلام پہلے لیکن کلام میں کوئی منشا کو مقصد ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ پر علم جان رہے جی کائنات بنا دے موافق کلام نازل فرمایا سمجھے نا یہ نہیں آسان کہ کلام پہلے تھا سے بعد کہ ہوں کلام کیسے نال تعلق نہیں جوڑ جلے تعلق جوڑ تو لیا ہر سے قدیم بڑا چیز نہیں ہونا اللہ تعالیٰ دی کلام پاک جڑی ہے وہ آنے والے قیامت تک قیامت بعد تک احوال جو کچھ ہے انہیں سال میں جو ہے عالم الغیب جان عالم الغیب فلاجی دوبارہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے میں عالم الغیب غیب جان والا جو کچھ نہ ہی ہویا وہ بھی اللہ کے پاس نے بیان فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کلام دے سے سمجھا ہی نا جس طرح کلام تو حادث ہونا اللہ نہیں آتا کہ کلام بعد بن گئی کلام پہلے آ ہے لیکن عالم الغیب ہے سمجھا گے یعنی یہ رابطے میں کچھ جڑے نہ چاہ پوچھ لے جا چل تو ٹھیک ہے جی یعنی مول یقینا سمجھنا تو پیے نا تو کون پوچھ جاؤ یہ تو نکل ہی پوچھتا سارا سمجھ میں دیدو کام کوئی پھنسا رہے کون کو صاحب ٹھیک پوچھ رہے موجود صاحب ہاں کلام جی لے قدیم ہے بادش زمانہ علام شاہ نبی سرکار سینا تھی زمانہ ایک کرنا ایک کیوں ٹھیک یہ تو بادش بڑی ہے بادل تو پہلے کی بھی کلام ہوئیے یہ تو جواب یہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اگر قدیم ہے تو ہے تو بعض زمانے واسطے بھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے ایش حرام ہے ایش حلال ہے ہوں شہیاں تو ساری بعد بنی گئی حلال حلال حرام لیکن کلام پہلے ہوئی ہے کلام پہلے بھی ہے نہیں سمجھ آئی ہوں خنزیر ذکر جو ہے خدا نے خنزیر پہلے آئی یہ تو نہ خنزیر علی کلام جی وہ بعد بنی وہ بھی تو قدیم ہے

ہر خوش تھا شدید شری قرآن ذکر جی، ہے ہر سے بعد سے کلام پہلے پہلے جی کلام ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فرمانا تھی جو کچھ فرمانا تھی انہیں ترتیب دے چھوڑی ہر شہر بنا چھوڑا سمجھ آئی نا یہ نہیں بھی یہاں قدیم بن گئی یعنی کلام دے رب نہ نہیں سمجھ آئی نہیں نا گل اور سمجھ آئی بولنا جی سمجھ آئیے کہ ٹپ گئی ہے وہ ایک گل سمجھ آئیے کہ گزر گئی ہے سارا کلام ہے کوئی بات اللہ تعالی کلام ہے چاہے خدا نے چاہے کسی نے کسی فضیلت نہیں بہت بار کلام ہوا کسی نے کسی فضیلت نہیں یاد رکھا ہے سمجھے نا بیت بہ کلام عمر دے خدا نے تورات انجیل زبور کسی نے کسی کوئی فضیلت نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی سے فتح وہ بھی اللہ تعالی سے فتح وہ بھی کلام ہے وہ بھی کلام دقت ہے سمجھے نا نہیں یعنی اگر بیت بہ کلام عمر کی فضیلت دے دوں تو کافی تھی من خدا کی کلام دے صفت اجزا کرنا پڑے ٹکڑے کرنا پڑے گمراہ سمجھے گل کیا آخنا پوسی یہ تو سوال سواد وہ انجیل پڑھا سے جو سواد ملتا ہے وہ سواد بھی دوتے جیدو دے چوکہ سواد قرآن مجید دے بہتبار سواد دے فضیلت ہے بہتبار ہے سواد دے فضیلت ہے بہتبار یہ اس کی دے پتہ نہ ہوے وہ دے یہ بڑا بڑا ہی رسی سارے کہ ہے ساری خدا صرف ہاں جی کلام ایک کش ہے بھاوے تو آج کل کو کل کرو گل دیکھ کے اللہ تبارک و تعالی کلام جڑی ہے اس پہلے نازل فرمائی کوئی کوئی بعد نازل فرمائی کلام ایک ہے اللہ تعالی دی صفت مبارک ہے جی, جی ہاں جی ہاں وہ عالم الغیب ہے نا یار اللہ تبار و تعالی نے دنیا دوسری اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا یہ عقید اہل سنت والجماعت ہے مسلمان کا عقید ہے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے پہلے لوہے محفوظ سے لکھی ہے جو کچھ لکھا کائنات پھر بنی ہے جڑی اس کائنات عقائد اعمال جڑے لوگ کر رہے ہیں انسان جنات کے عقائد سے اعمال ہیں یہاں عقیدہ تے عملہ دے اللہ تعالی نے اپنا پابند لکھے دا نہیں بنایا اپنے لکھے دا پابند نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے بندہ نو اختیار دے دیتا ہے جڑا چاہو اختیار کرو ہاں اللہ تعالی جانتا ہے بھئی یہ اختیار ہی نہیں کرے اللہ تعالی جانتا ہے بھی اختیار ہی نہیں کرے سمجھے نا بھائی بلا تشبیہ تنظیم کا نہیں مثال دینا چاہیے سنگیت کو سمجھائیے گا بھائی استاد آخر میں اپنے شکیل دوں

اللہ تبارک و تعالی بلا تشبیہ و تمثیل کی کوئی تشبیہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی ذات پاک ہے عالم الغیب ہے ہر ذرے سے انجان والی اللہ تعالی تبارک و تعالی علیم بذات بذات صدور بلا نے بھید انجان والا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بھائی انہاں نے دنیا تے جا کے فلانے بندے کی لکی ہونا ہے فلانے بندے کیڑی سے پسند کرنی ہے فلانے بندے کیڑی سے پسند کرنی ہے یہ سب یہ طبیعت کیوں ہوتی ہے یہ طبیعت کیوں ہوتی ہے یعنی میں جو اختیار ہے میرے اختیار کے بعد اس کو کوئی چنگا استعمال کر دی کوئی ماڑا استعمال کر دی میرے دل کے اختیار میں چین استعمال کر دیں سمجھے نا سارے جان دیا اللہ تبارک تعالیٰ سارا جان دیں ہوں اللہ تعالیٰ کے مطابق پہلے لکھ دیتا ہے بھائی یہ بندہ ان کا سی یہ ان کا سی یہ ان کا سی جی کیوں کیوں لوہے محفوظ سے تختی ہے تو مخلوق ہے اللہ تعالی کلام جو علم ہے وہ تو مخلوق نہیں نا وہ تو پہلے ہے وہ تو علم والا لا تو لوہے محفوظ سختی لکھو تو مخلوق ہے جی ہاں جی ہاں سختی جڑی ہے وہ تو مخلوق ہے یہ سختی کلر ہے مخلوق جس سے ہے سمجھ نا لیکن جڑی کلام لکھی گئی ہے وہ اللہ تعالی قدیم کلام ہے وہ تو کوئی ابتدا نہیں وہ مخلوق نہیں سمجھے گی وہ لکھی بات گئی لکھی بات گئی علم پہلے ہے علم پہلے سمجھ سمجھا کے نہیں کلو ہاں ٹھیک دیں ہاں؟

کیفیت نہیں بیان کرنی جگہ نہیں بیان کرنی جگہ کیفیت نا ہوں نبی سزا ایک مکان ٹھکانا بیان کرنا کوئی بات نہیں نبی آج سے بیٹھا نبی آج سے گیا نبی آج کی آواز ہے قریب آ جا اللہ نبی اگے بڑھے پھر آواز ہے ادھر منی میرے قریب ہو جاتا اگے بڑھے ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگے جہاں نظام ہے نا وہ آمنے سامنے بٹھایا یہ چاند لاکھ دن بس جی وہ خراب کر دیں یہ تو خطیب نہیں بچتے وان یو لگ گرا کر کے سمجھ آئی نا انہیں چاند لفظ تو ہی بچوں باقی تو نبی سطح واسطے سمجھ آئی گل جی ہاں اگے آ جا مانے نے اگے آ جا اگے آ جا اگے آ جا اگے آ جا ادھر میری ہے جی کی طرف نہیں نا یہی تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ادن منی میرے قریب آ جا میں بلانا پیا آ جا وہ نبی سرکار آش محلت ہے اس آش محلت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اگے آ جا اگے آ جا قریب آ جا قریب آ جا اگے ودے گئے ہوں وہ کوئی اگے ہاتھ بندی ایسا کرنا بھائی کیویں اللہ تبارک تعالیٰ کیویں آئی خدا کیویں آئی خدا کتنے آئی کہڑے پاس آئی سمجھ آئی نا یہ کوئی نہیں یہ عقیدے کے خلاف بس خدا تے اس نے جو عقل نہ آئے گل سمجھ آئی نا یہ سائنسدان تھے مسلمان صاحب سائنسدان عقل تو لے دے سکول عقل تو لے دے مسلمان بھی عقل نہیں تو لے دے مسلمان ہے جو امنون بالغیب مسلمان دے اکیلے بس اللہ دین جو امنون بالغیب پھر دادا لوگ ہوئے جو بغیر اس کے مان لے آنے سمجھ آئی نا آہ چول دینے کیا رہا

بل توبہ وقت لازم بھی جڑے جو لوگا تک پہنچی ہو انہوں نے کیڑی یہ مباب سے ہے آج وقت آج وقت چھوڑے مباب سے بات سمجھ آگئی سمجھ آئی نہیں ہاں جی جلیات مولا تعالیٰ نہیں

اے ممکن مومن واسطے بعض جی اللہ تعالی دیدار مومن واسطے ممکن سمجھے رہے انبیاء نو اولیاء نو ہوں دا جی امام آل امام اللہ علیہ فرمانے ہیں آپ فرمانے امام آل امام اللہ علیہ فرمانے میں نے دیدار ہے صاحب اس پتنی کتنی دار سو دفعہ نہ دفعہ سو دفعہ ہاں؟ سو دفعہ جی لیکن نہیں وہ جو جی دیداد بیان کیے کر سکتے ہو سی جی ہوں گی جی بیان کیے کر سکتے ہاں جی۔, جی میں کہو کتھے پھٹ پیا کتھے یعنی کہ جن سنا سنایا ان میں جے سارے ہو گئے ہاں جی وہ تو ہونا عوام تو تو تقریر جی تو ہاں۔

ہر جات بصیرت رکھتی ہے یعنی یہ معنی نہیں کرنا بھی اتو ہے تے اسا تلے ہے اتو تلو نہ ہاں۔ کہ معنی تو غلط ہوئی ہو جی ہاں۔ یار عوام تے ماشی مراد ہے جی، یہ مراد ہی ہے کہ صبح وہ بلند ذات ہے یہ جی ہاں، تے اور ہے میری جی بھائی عوام تے ذرا تھوڑے چھوڑنے نہیں ہے یعنی ہائے ہائے ہائے ہائے کیویں بڑے ٹھیک ہے نا بھائی پتہ کون ہے کہ اپنا بھائی خالی جون نہیں دیا جی

عوام نے نال گمراہ کر دیا عوام توبہ کرے تاکہ عوام توبہ کرے عوام تجدید بھاوے نے کرے عوام بھاوے احتیاطاً تجدید کرے کیونکہ عوام دو عقیدہ نہیں ہونا خدا رسول کے خلاف عوام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام عوام پتہ نہ ہوئے عوام ضرور عوام توبہ ضرور کرے تو احتیاط نکاح کرا کہ وہ موری صاحب نکاح کرانا ضروری ہے پیر صاحب نکاح کرا میں پیر صاحب سے

جی ہاں نہیں یار اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے قریب تو نہیں آتا پہ میری ذات کے قریب آ جا ہوں یہ تو نہیں بھی میرے قریب میری ذات کے قریب آ جا میری رحمت کے قریب آ جا میری کسی صفت کے قریب آ جا یہ تو نہیں مڑ گیا آپ کو یہ مانا ہی کرنا تھا بھائی اللہ تعالیٰ ذات کے قریب آ جا پھر فاصلہ پانا جی اللہ تعالیٰ ذات مسافت پا کے خوب بہت پا کے سمجھ آئی نا اس کا فاصلہ مسافت ہے ہی کون

سو سولہ تھے سولہ جی۔ تھے اللہ حضرت کا کوئی سوال ہے فرمانن کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت اور مرد میں سے کسی سے بے علمی کی وجہ سے ایک ایسا کلمہ منہ سے نکل جائے کہ کفر میں شمار ہو تو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر نکاح دوسری بات پڑھانے سے شرم کرتا ہو تو بغیر دوا کے ایسا نکاح سے درست ہو سکتا ہے یا نہیں کہ صرف مرد اور دونوں ہی نکاح قائم کرنے کی کوئی صورت آسان ہو تو بتلائیں کیونکہ اکثر لوگ علمی کی وجہ سے کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور وہ کفر ہوتا ہے اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا سمجھ آ گئی چودہ جلد سولہ سفر کٹی پہ ہو جواب لکھتے پین ماد اللہ جس سے کل میں کفر صادر ہوا صادر ہو اسے بات توبہ تجدید نکاح کا حکم ضرور ہے توبہ بھی کرے تجدید نکاح بھی کرے اور نکاح بغیر دو گواہوں کے نہیں ہو سکتا دو ماد یا ایک ماد دو عورتیں آج بالغ آزاد اور مسلمان عورت کے نکاح میں ان کا مسلمان ہونا بھی بچاتا ہے وہ ایجاب و قبول کو ایک سلسلہ میں سنیں اور سمجھے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے بغیر اس کے نکاح نہیں ہو سکتا ہاں یہ کچھ ضرور نہیں کہ وہ غیر ہی لوگ ہوں زن و شوہر کے جوان بیٹا بیٹی بہن بھائی نوکر شاکر ان میں سے اگر دو مردوں یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں کافی ہے اور تجدید نکاح کوئی شرم کی بات نہیں یہ وسطہ شیطانی ہے شرم کی بات یہ ہے کہ نکاح میں خلل پڑ جائے اور بغیر تجدید کے زن و شوہر کا علاقہ باقی رکھیں گل سمجھ آ کا جی۔ پتہ لگتا ہے بغیر ارادے کو علمی مکن بھی جی، جی۔ نکاح ٹوٹی بند ایک مسئلہ سمجھ آ گئی مسئلہ جی۔ اچھا وہ اعتقاد نہ رکھے تو بات کافر نہیں بننا اچھا اعتقاد نہ رکھے تو کافر نہیں بننا انہاں دا عوام تے یہ سوچ جی ہاں

زید نے ایک مرتبہ شعار اسلامیہ داڑھی کے متعلق کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھوں گا مجھے اس خفاش پروں کی ضرورت نہیں مجھے ان خفاش پروں کی ضرورت نہیں یہ بھی دین کے ساتھ استضاء اور مجھے بھی ردت و سکوت نکاح ہے یا نہیں اور زید کا عذر کہ ہم کو مسئلہ مسئلہ معلوم نہ تھا لہذا ہمارا نکاح باقی ہے شریعت میں مقبول ہے یا نہیں تو ضرور جواب دینے پہن بھائی داڑھی کے ساتھ استضاء بھی ضرور کفر ہے زید کا ایمان زائل اور نکاح باطل اور عزر جال غلط و عاطل کہ زید نہ کسی دور دار پہاڑ کی چلی کا رہنے والا ہے نہ ابھی تازہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے کہ اسے نہ معلوم ہو کہ داڑھی شاہِ اسلام ہے اور شاہِ اسلام سے استضاء اسلام اسلام سے استضاء ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو مگر اس کا نہ جاننا اس کے نکاح کو محفوظ نہ رکھے گا شیشے پر پتھر پھینکنے پھینکے شیشہ ضرور ٹوٹ جائے گا اگرچہ یہ نہ جانتا ہو کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے نا بھائی بھائی شیشے دوسرے پہ گٹا مارے تو شیشہ ٹوٹ رہے گی ہوگا نکاح بکواڑے پتہ نہیں ہوگا نکاح بلا دو سو پندرہ سو نماز اذان نہ کر کرتے مسجد مسجد کے اذان کے ساتھ تبصر کیا یعنی لفظ حیا الصلاح سن کر یوں مدے کا اڑایا بھیا لٹ چلا حیا مطالعہ کیا بھیا لٹ چلا زید کے لیے حکم سکوت نکاح ہے یا نہیں ہے نکاح ٹوٹا یا نہیں یہ سوال پہ کہنا جواب دیتے بھائی اذان سے حدود کو پڑھا ہے اگر اذان ہی سے اس نے استضاع کیا تو بلا شبہ کافر ہو گیا اس کے بعد اس کے نکاح سے نکل گئی یہ اگر پھر مسلمان ہو اور عورت اس سے نکاح کرے اس وقت پت کی حلال ہوگی ورنہ ذنا اور عورت اگر بلا اسلام نکاح اس سے بھی ہو وہ بھی زانیہ ہے اور اگر اذان سے استضاء مقصود نہ تھا بلکہ خاص اس موزن سے بہی وجہ کہ وہ غلط پڑتا ہے تو اس حالت میں زید کو تجدید اسلام تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا وہ غلط پڑھتا ہے تو اس حالت میں زید کو تجدید اسلام تجدید نکاح کا حکم نہ دیا جائے گا بہی جی ہاں۔ وجہ کہ وہ غلط پڑتا ہے اس حالت میں زید کو تجدید تجدید اسلام حکم دیا جائے گا گا یہ دیا جائے من لگتا ہے چھاپری غلطی بابا صحیح نا احتیاط حکم دیتا ہے کہاں سے نہ نہ تقریباً

بعض اوقات جڑا بےمان بدمدہ بدان دینا پیو ہے مجھے کا صرف اس, وجہ تو بھی اذان نہیں ہے بےمان ہے دھوکہ پہ دینا تاکہ لوگ ادھے لوگ ادھے قدردار نہ بنے ہاں چل ہاں نہیں اگر یہ مذاق ہوگا تو نہیں حرام تو ہے نا مذاق نہ کفر ہے کافر بڑھ جی ہاں جی ہاں ایسے الفاظ میں اقتضا کفر ہے جبھی نہیں بچ جی Thank you. داڑھی نہیں پھر کافر بھی توہین کرنا وہ الگ ہے کافر داڑھی سے نہیں ہوتی نا یعنی ہاں یعنی کافر دی علام یعنی اسلامی اسلام کی کوئی پئی ہوتے وہ کافر باہر سکھ گیری داڑھی داڑھی سے نہیں آپ سمجھا داڑھی اسلام دی ایمان کے بعد پاگی ایمان تو بعد سکھ کے بعد چھوٹی ہوں ایمان تو بعد ایمان تو پہلے بھی پاگی اسلام کی شاہ نہیں ہاں اسلام کی شاہ جام بکرا وہ نہیں اچھا گل ہے وقت ہی الگ گل آپ پی بھائی چنگی نا سارے یعنی دو ہفتے تقریباً ہو گئے دو ہفتے ہو گئے ہاں۔ ہاں، سبق شروع کی تو ہاں بے حد تو ہے بڑے سال ہفتہ تقریباً ہفتے سے زیادہ ہو گیا نا ہفتے سے زیادہ ہو گیا بارشریہ شروع کی تھی تے اس نو بالکل کچھ لڑکے جڑے نا توجہ نہیں دین پے یعنی محنت نہیں کرتے تو یہ سمجھتے پہن پہ اساں چلو ٹھیک ہے جی آ لگتا بلا ہی چھوڑی یہ میں سمجھاؤں تو اتنا ٹائم بعد پڑھاؤں کا پتا نہیں کیا حال ہو یعنی یہ سمجھتے ہیں چلو کچھ یہ سمجھتے پہن نا بھائی ہفتہ ڈیٹ ٹھیک ہے پڑھیا نہیں بات اس بعد کرا سبق پڑھا تو کرا نہ پڑھا تو کرا جی دل آتا

سب تو اہم اشمل اعلا اکمل اہم اجل سب تو زیادہ روشن سب تو زیادہ اہمیت رکھنے والا سب تو زیادہ کامل سب تو زیادہ بلند سب تو زیادہ جس کو حدیث پاک شامل ہے اور جد جی عام ضرورت ہے جدید وہ سب تو زیادہ عام ضرورت ہے فرمایا علم اصول عقائد ہے کیا ہے علم اصول عقائد نہ علم جنہ کے اعتقاد بندہ سنی مسلمان بن گئے اور جی سمجھ پی نا جی, جی بندہ سنی مسلمان بنتا ہے مسلمان سے سنی سنی اور مذہب بنتا ہے جد کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی اور مذہب ہوتا ہے بھائی جہاں جی عقیدہ رکھنے والا بندہ مسلمان بنے عقائد اسلام اور بندہ جنہ کے عقیدے سنی عقیدہ رکھنے والا سنی بنے عقائد آل سنت عقائد آل سنت سب تو اہم ہے اور انکار و مخالفت سے کافر و بداتی یعنی جہی شاید انکار کرنے والا بندہ کافر بنتا ہے شاید انکار کرنے والا بندہ گمراہ بنتا ہے سمجھ رہے بھائی انہیں چیزوں سے جاننا اس سے سب تو پہلا فرض ہے سب تو پہلا فرض ہے تو عقائد اگر سکھائے ہوئے سب کا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں سب میں پہلا فرض آدمی پر اسی کا تعلق ہے سب تو پہلا فرض بنتا ہے یہ سیکھنا سب تو پہلا فرض یہ علم سیکھنا ہے بس فرمایا اس کی طرف احتیاط میں سب رکشا یہ سارے سارے ہیں احتیاط محتاج ہوں سارے برابر ہے پھر علم مسائل نماز نماز مسئلہ دا علم یعنی اس کے فرائض شرائط مفصدات جن کے جاننے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے پھر جب رمضان آئے تو مسائل سوم مالے کے نصاب نامی ہو تو مسائل زکوٰۃ یعنی مال رکھنا ہوئے تو مسائل زکوٰۃ صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج نکاح کیا چاہتا ہو چاہے تو اس کے متعلق ضروری مسئلے تاجر ہو تو مسائل بے مظاہرے ہو مظاہرے پر مسائل زراعت کھیتی باڑی کر رہا اردو تو زراعت مسائل کھیتی باڑی کے مسائل گھر میں سے موجر و مستاجر مزدور رکھنا مزدور مزدوری کرنے والا اردو اجارے اجرت مسائل بالا ہاد القیاس اسی طرح ہر اس شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے نکاح کرنا چاہتے نکاح کے مسئلے تے خرید و فروخت دے مسئلے خریدنا ڈھال کے سیکھیں خریدا مسائل ڈال نے اگر سے تے سمجھ بے دس سیکھنے ہر اس شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے اور انہی میں سے ہیں مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے اور مسائل علم قلب یعنی فرائض کلبیہ قلبیہ فرائض کلبیہ کہیں فرض دل والے جو الفاظ ہیں نا کیڑے بس توازو اخلاص تبکل وغیرہ اخلاق جی چنگی سفت دے حاصل کرنے دے طریقے محرمات باطنیا یعنی باطن جی شہر بچاؤنے باطن سے حرام چیزاں تکبر غرور ریا عجب حسد کینہ وغیرہ یا انہوں دے علاج انہوں سے بچن کا طریقہ یہ علم ہر مسلمان دے اہم فرائض چھو کیا ہے اہم فرائض سمجھ رہے نا بھائی دین کا علم ہر مسلمان واسطے اہم فرائض اہم فرض جس طرح بے نماز فاسق و فاسد و مستقی میں کبائر ہے یوں ہی بے عین ہی ریاض سے نماز پڑھنے والا انہی مصیبتوں میں گرفتار ہے وہ بھی فاسق فاسد مستقی میں کبائر ہے دکھا ہاں نماز پڑھتا پیے لیکن دکھاوے نہیں پڑھتے پیے دکھاوے نہیں بیماری کا علاج سیکھ سی اس تو بعد علاج ہو سکتا نا ورنہ وہ تو امید آتی نماز پڑھنے والا نہ پڑھنے والا برابر ہے یعنی اس واسطے اندر دیا بیماریاں دل دیا بیماریاں علاج دل دیا خوبیاں سکھنا این سمجھے نا بھائی اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کو آفیت کا سوال کرتے ہیں تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہے اور بس صرف

زیر حدیث مذکور لکھتے ہیں کہ ابو والا دب مختار عبادت رد المحتاد عبادت سمجھے نا بھائی پھر اگو جا تبجین المحارم یعنی اشیات علمات حوالے دکھتی ہے مختلف قسم کے سمجھے نا بھائی غاز اس حدیث میں اسی قدر علم کی نسبت ارشاد ہے یعنی اتنے ہی علم ارشاد حدیث گین گہن اس کے علاوہ آیات حدیث دیگر کے فضیلت علماء و تہذیب بے علم وارد وہاں اس کے سوا اور علوم کثیرہ بھی مراد ہیں جن کا تعلق فاض کفایا یا واجب یا مصنون یا مستحب تو سمجھے نا بھائی اس کے علاوہ باقی علوم جن فاض کفایا واجب یا سنت یا مستحب فاض عین جن اے علوم ساز عین

اسلام دے عقیدے تے اہل سنت دے عقیدے اسلام دے عقیدے تے اہل سنت دے عقیدے سمجھ نہیں تھی میں اسلام دے عقیدے اہل سنت دے عقیدے پھر احکام صلات نماز احکام طہارت وغیرہ ضروریات شریعہ سیکھنا سکھانا فرض ہے ضروریات شریعہ سیکھنا سکھانا اور انہیں چھوڑ کر دوسرے کسی مستحب و پسندیدہ علم میں بھی وقت ضائع کرنا حرام وقت ضائع کرنا دن انہوں چھوڑ کے فرائض علوم چھوڑ کے مستحب علم دوں پسندیدہ علم جو ہے بندن پسند ہوئے مستحب کہ عالم بان باسا پاک بان باسا ہاں میں اے اے پسندیدہ علم سے سکھا حرام ہے حرام کام ایمان نہ رسو کہ ممکن ہے بھی علم آنے ہاں کی دعوت حرام کام نہ ملانے ممکن ہے رے رابطہ دامت ملانے یا مخالفت سے بغیر ممکن ہے نہیں علم دین جڑا ہے نا رابطہ عالم بن جاتا آپ تعالیٰ کمال رحمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ شاہ تمہار ہے میں یرید اللہ بھی خیر فقہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کے ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین کی اور دین کی سمجھ مخالفت نہ ممکن ہے حرام کام کر کے ممکن ہے دین کی سمجھ آتی اطاعت نہ کس میں آتی اطاعت نہ یہ اطاعت نہ کر سو یہ علوم فاض سمجھ کے انہیں پورے نہ کر سو تے ول ظاہر ہے یقیناً کوئی نتیجہ نہ پا سکتے اور نہیں نا بھائی اسے تو بہ گئی نا یہ رکھو پلے پار ہوئی سفا نمبر سفا نمبر چھ سو سنتالی اڑتالیس سفا نمبر چھ سو فرمان پین علم دین سیکھنا اس قدر کے مذہب حق سے آگاہ ہو گزو غسل نماز روزے وغیرہ ضروریات کے آکام سے مطلع ہو تاج تجارت مزار زراعت عجیب ادارے غاز ہر شخص جس حالت میں ہے اسے متعلق اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو فاض عین ہے جب تک یہ حاصل کرے جغرافیہ وغیرہ تاریخ وغیرہ میں وقت ضائع کرنا جائز نہیں باقی کمر ضائع کرنا جائز نہیں جب تک یہ علوم نہیں سکتا ہر مسلمان بادور پر علم کی تلاش فاض حدیث پاک ابو فرمانا جو فاض چھوڑ کر جو فاض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو حدیثوں میں اس کی سخت برائی آئی ہے اس وقت فاض چھوڑ کے نفل کام کرے حدیث حدیثی سخت برائی او میاں سمجھا نہیں پی اور جی سمجھا نہیں پی نا فاض چھوڑ کے

فلسفہ یا دیگر خلافات ہو فلسفہ پڑھنے پڑھانے میں مشغولی بلا شبہ متعلم و مدرس دونوں کے لیے حرام پڑھانا سے سے پڑھاونا والا سے بھی حرام گل سمجھے نا بھائی سکولی تعلیم حرام کی سمجھے نا بھائی آدھے بھائی فلسفہ ہوئے تاریخ ہوئے جتنے علوم ہیں نا انہوں جب سرائے علوم چھوڑ کے سیکھتا ہے تو پڑھنے والے ہی حرام کر پڑھاؤ والے حرام کر دے سمجھے نا بھائی اور ان ضروریات فلاح کے بعد پورا علم دین ان ضروریات فارغ عمر تو بعد پورا علم دین حدیث عربی رضوی زبان اس کی صرف نام معانی بیان لغت ادب وغیرہ آلات علوم دینیا سمنے معانی سارے علوم دینیا بطور آلات سیکھنا سکھانا کے پایا ہے یہ بعد ہے ان ضروریات فلاح کے بعد بھائی لڑکے محسوس پہ کہتے ہیں دو سال ہی سالبا ہوئے ہی نہیں میاں فی الحال پوری دو سال میں نہیں لوا دیتے چھبیس جلدی سے پہلے لکھتا نا اعلیٰ سلمان یہی علوم علم دین ہے جیسا نسل اور انہیں انہی کے پڑھنے پڑھانے میں ثواب اور ان کے سوا کوئی فن یا زبان کچھ کار ثواب نہیں کچھ کار ثواب نہیں بلاؤ جی چھ سو اڑتالی چل ریوی تو چھ سو اڑتالیس ہوں سرکار میاں پتھر کی سمجھ لو ہوں اردو یہ سارا فاض فاض فاض علوم علوم علوم سیکھ سیکھ کے کے تو پھر کیا کرے معنی بلاغت جتنے فرائض فرائض کفایہ کفایہ علم علم نے پڑھے پڑھے سلام فاضل سیکے بڑے مقام سے لکھتے ہیں چبی جلد سفا چار سو اکوجا چبی جلد سفا چار سو اکوجا سمجھتے ہو ہاں ساری چوبی جلدی سفا اکوجا بونجہ حقوق پہ پیار کرتے والد نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے والدین نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے اسی حق پیار کا ذکر کتنے حق وہی ابا پڑھنا سے اسی کام کرنے پوچھ ابا بعد پڑھ سی پہلے اسی کام کر سی والا ابا پڑھنا حق ادا ہو سی والا حق ادا نہ ہو سی ہاں انہیں اسی کما جو ایک رکھ دے نا بھائی اس نو اپنے بچے نو یا بچی نو سات برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے علم دین خصوصاً وضو غسل نماز روزہ کے مسائل تبق الکن زہد تواز و امانت صدق عدل حیا سلامت سدود دی سلامتی یعنی دی کوئی بحری گل نہ آئے زبان دی سلامتی زبان سے بہری گل نہ وغیرہ خوبیوں کے فضائل خیش تما حب دنیا دنیا دی محبت عرض بچنا لالچ تو بچنا دنیا کی محبت تو بچنا حب جا مذہب مطلب کی محبت بچنا ریا دکھاوا عجب تکبر خیانت کرب ظلم فحش غیبت یہ سنتالیس نمبر ہے ظلم فوحش غیبت حسد کینا وغیرہ بلائیوں کے رضائل پڑھائے یہ کیا کرے یہ پڑھاوے یعنی یہ فرائض علوم آپ سکھاوے ابا ابا فرائض علوم سکھاوے یہ فرائض علوم سکھا سی سکھاوے کرنا دہ سال تو پہلے پہلے دہ سال تو ہوئے تو کے نماز پڑھاوے دہ سال تو پہلے پہلے عالم پڑھا چھوڑے فضائل علوم ابے نے سکھاونے دہ سال تو پہلے پہلے دہ سال کا بچہ نہ ہوئے پہلے فضائل علوم سکھا کھڑا ہوگا جلے فضائل علوم دہ سال تو پہلے سکھا ہوئے ہوئے سوال یقین ہے اس تو بعد آ کے بھاوے چوتھا پڑے تو بھاوے نہ پڑے ہوں جہاں ہوئے بیس سال کا خالی خالی فضائل علوم نہ سکھے ہوئے ہوں ابے ابے جو کچھ چاہنا وہ تو پہلے کرے ہاں امیاں سمجھے گل جی؟ ہاں مدرسہ حرام کا ہونے پہ مدرسہ حرام کا ہونے پہ اے ہون گل تن سمجھ بے تطیب نہیں نا جی ہاں دا کو نتیجہ نہیں نکلا نتیجہ یا کریمہ سونی پڑھا دیں تو واقعی مسلمان بن گئے یقین کرو جی ہاں۔ یہ گل سمجھ آئی نہیں ایک یہ گل سی یہ گلا پکا کے بہت فضل جی تو سر بتا دے میں نہ پڑھا یہ پڑھا دے بڑا پڑھا دیکھ گئی پہلے کیا کرنا ہاں یہ نہ کر دوں میں جی آ بھی بات یہ سنا یہ سنا آتے نہیں یار سارے کو ٹائم ہی کون تھے مطلب ٹائم کون کے بعد فالتو روم نکے بنتی ٹائم کی میں کون باقی سفا سے ٹائم نکلتا ہے نہ سے نکلتا ہے خاص سے نہیں نکلتا ہاں؟ جی ہاں۔ تو تھوڑا پڑھائی جی, جی۔, جی۔ فقیر سب تو

وہ تقریباً ساڑھے نو وقت ویسے زیادہ ہوتی ہے ایک گل میاں پتہ نہیں سفائی میں سات سو پانچ سات سو جلد ٹریوی جلد نمبر سات سو پانچ سات سو اعلیٰ کو سوال کیا مولوی محمد شفیع شفیع احمد طالب علم مدرسہ بیل پور دے طالب سوال کر دیں مفتیاں کو دین سے فرق ہوں استاد کو شگید نہیں پوچھتے فرمان کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کہ غیر کہتا ہے ماں باپ اگر تحصیل علم فاض سے منع کریں تو اس میں ان کی تعمیر حکم ہرگز نہیں چاہیے اور اگر ان کی قربت میں تحصیل نہ ہو سکے تو سفر کرنا ضرور ہے اگرچہ ماں باپ کو اس کی خدمت کی طرف احتیاط ہو تو یہ زید صحیح ہے یا نہیں آدم بھی زید ایک الاد ہے بھائی اما پا باب نراض ہی انہیں میاں فاضل ہم سکھنا ہے لازم ان اما پا نراض کا میں کتنے بولے اور ایتے بارے سارا کیا حکم ہے آلہ رزقار کو پیدا کرنا آلہ رزقار کو مانن قول زید صحیح ہے مطلقا قول زید بالکل ٹھیک ہے زید دیگال ہے بالکل ٹھیک ہے کہ سرائے ظلم سکھنا تھی وہاں او دے پاس اما پا نراض ہم نے پیہ ہونے نراض ہم نے تا پیہ ہونے انہیں نراض کی کوئی نراض کی نہیں نراض کا مجھے نہیں ہے اور جی انہیں نراض کی کوئی ناراضگی یہ نہ کیا ہونا البال سے سمجھا ہی نہیں اب ناراضگی تو پریشان نہیں ہونا موری مصطفیٰ چوکا پریشان تھی اب ناراضگی ہے مسجد جی؟ نہیں کیا قول زید صحیح ہے مطلقاً جبکہ اس علم کی تحصیل چاہتا ہو جو فرض عین ہے یعنی اگر فرض عین علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو مطلق زید کی گل ٹھیک ہے والدین دے محتاج انہوں نے چھوڑ کے تاں بھی آ سکتے نہیں محتاج تاں بھی چھوڑ کے آ سکتے مطلق کے مطابق محتاج ان سے تا ہی چھوڑ کے آ سکتا ہے جو محتاج نہیں تو پھر بھی چھوڑ کے آ سکتا ہے صحیح ہے مطلق جبکہ جب کہ اس علم کی تحصیل چاہتا ہو جو فاض عین عین ہے یوں ہی صحیح ہے اگر بقدر فاض عین جانتا ہو اور فاض کفایہ کی تحصیل چاہے اور وہاں مجسر نہ ہو اور اس کے سفر کرنے سے والدین کو ذائق چھوڑنا نہ ہو اور اگر ان کی اجازت لازم آئے تو فاض عین کے بعد کفایہ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی یا پہن اگر والدین محتاج والدین اس سے محتاج والدین اس سے محتاج ہیں محتاج نہیں آ سکتے اللہ محتاج محتاج جیت والدین ہوئے کما کے نہیں یا کوئی اپنی زمین آمدنی نہیں جس نال وہ نوکر رکھے کی خدمت کرنا ہوگی آپ لوڑے لگ پریشانی نے چل پھر نہیں سکتے یہی وہ سارا ٹیک بننا ہے اور نوکر بھی نہیں رکھ سکتے ایسی صورت فرض کفایہ واسطے نہیں جا سکتا بعد فرض کفایہ واسطے نہیں جا سکتا فرض عین واسطے جا سکتا گل سمجھ آئی نہیں فرض عین سیکھنے واسطے جا سکتے فرض کفایہ سیکھنے واسطے نہیں جا سکتا یہ گل سمجھ اتنے اگر وجہ نہیں والدین روک دیں تو انہوں کی گل نہ سنے چلا جاوے اگر والدین ضائع کرنا لازم نہیں آنا ان کی ذات فرض اگر انہیں ضائع کرنا لازم مانے تو فرض عین تو بعد کفایہ واسطے جا نہیں ہو سکتی انہیں ضائع نہ چھوڑنا یہ تو فرض عین ضائع نہ کرنا والدین یہ فاض عین سمجھے نا بھائی جیسے علم عین تو ضائع نہ چھوڑنا فاض عین این والدین ضائع ہونے پہلے جیسے علم ضائع ہو مقدم کس نو کرے علم نو نو کرے علم مقدم کرے والدین نو چھوڑ دے کیونکہ وہ یہ وجہ کے جو فرض عین علوم سکھاونا والدین تے فرض ہے کنا تے فرض ہے والدین تے انہاں نے نہیں سکھایا یہ اگر انہاں چھوڑ کے جانا پے وقت انہاں زندگی دی مشقت ہے آخر جزا تو والدین بچانا پے اگر انہاں جاوے دنیا تو تنگ ہے آفت ذلیل ہو گئے جن عذاب آدنے پہ اولاد کو سکھایا کیوں نہیں ہوں جہاں نہیں جانا اما پہ ان ذلت دکیل دا تھی آخر دی ذلت گل سمجھ رہی نہیں پھر میں خدمت کرا کر تو میں جاوا تو بل رہے آخر دی ذلت جو دکیل دا تھی وہ گل سمجھ آئی بولی جی نہیں پتا گل پتہ بھی چلے ظاہر چھوڑا نہ کیا مانے وہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر کاٹ رہے ہیں یہی کماتا ہے انہیں کھلاتا ہے اور اگر تعطیل کفایت مشغول ہوگا تو ان کے نان نفقہ سے ان کے نفقہ سے عاجز ہوگا اور وہ نان شبینہ کو محتاج رہ جائیں گے یا وہ سخت مریض یا پاج مفروج ہیں کہ حرکت سے عاجز ہے اور ان کی خدمت اسی سے متعلق ہے اور وہ عجیز نہیں رکھ سکتے نوکر بھی نہ رکھ سکتے نوکر رکھ سکتے پھر بھی پھر بھی کھولوں فاضل کفایہ واسطے وہاں چلے بنے سمجھے نا لیکن فاضل کفایہ واسطے کوئی نہ جاوے تو خرابی نہیں فاض عین واسطے سے فاض بس فاض عین علم نہ چھوڑے کس حال ہے سمجھا گے تو تاثیر کفایہ کو سفر ممدو یہ فتح خان علیہ کا لکھتا ہے قاضی خان لکھتا ہے اگر حصول علم کے لیے بغیر اجازت والدین باہر جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں اور یہ ان کی نافرمانی نہیں لو خرج فی طلب العلم بغیر والدہ ہے پہ بے اجازت بغیر اگر بغیر اگر علم طلب کرنا سے چلے گی ہے فلاح کوئی حرض نہیں ولم جب انہا حقوق یہ ہو نافرمان بھی نو دی مانگے جاز بغیر گئے لیکن فاز علم ہوئے علم کیڑا ہوئے فاز بلکہ انہا دی الٹا مننا حرام ہے الٹا فاز علم فاز این علم تو دوکن دے انہا دی مننا حرام ہے گل سمجھ گئی نا پھر لیکن اپنا فاز ہے آپ گناہ گال ہونے پہنے والدو جا بال میں کرتے ہیں اگر فاز این علم تو دوکن دے اوال دی مننا حرام نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائے اے حدیث پاک لکھ دیتا ہے لا طاعت لأحد في معصية الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام شاء الله کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں سے کہیں کی اطاعت جائز نہیں نہ اما بے دی نہ اپنا استاد دی نہ پیر دی اما بے دی نہ اما بے دی نہ استاد دی نہ پیر دی کہیں کی اطاعت جائز نہیں اللہ تعالی کی نافرمانی نافرمانی ہوندی ہوئے دل سمجھا رہے بڑے جو عام مولیا دے نا بس استاد دے پاس ہے اے تو اما بے نہ زیادہ بن گئے شرم نہیں ہے تیروں تے پیر دی گل ہی نہیں منی دیکھ بھائی پیر بنتا کی پیر پیر آ کے بھی تو اپنی اذان گنائی جاتے میں دم کا ایسا بال نہیں پوسے یہ کیوں گنوا جی بھائی رب دینا فرمانی ہوتی ہے رب دینا فرمانی کیوں بنے پیر دی گل سمجھائی نا بھائی استاد رب دینا فرمان رب کے خلاف حکم نہیں دے ہاں یہ کیوں بنے استاد فرمان نا فرمان کیوں استاد تمہیں جیسے قتل کر کیوں کرے ہاں استاد جا چوری کر کیا کیوں کرے استاد ہدایت واسطے باس استاد اپنا واسطے نہیں چھاوا سی سمجھ آئی نہیں ہاں مت کر میں آ اللہ تعالیٰ پناہ دے من کو نہ نہ کسی استاد کی اپنا اما آپ کی رب جی نافرمانی گل نہیں مننی رب جی نافرمانی سے نہیں مننی سمجھ آئی نا مطلع کتاب جی فقط اللہ تعالیٰ دی اللہ تعالیٰ رسول دی بس مطلع کتاب مطلب کتاب کہتے ہیں کہ جی کوئی شاط نہ ہو جی جی گل آ من گننا وہ کہہ دیے

الہو ہوا ہو کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لینا جو خدا پوچھ جاتے خواہش کی گل بندے خواہش کی بندے خدا کا شریک کرانا پہ دوسرے دن بندے وہ شریک نہیں کرانا پہ گل سمجھ آئی نہیں ہاں اس واسطے رب رسول کی تاط کسی دوسرے کی گل نہیں بنتی یہ ہوں گلا ساری جوڑ کے سمجھ آ گئی ہوں دیکھ لو بھی ایسا جو تھوڑا آ کے بال شریعت پڑھو کیا کیا پڑھو فارسی یہ دو سال جی فارسی پڑھانے پیا فارسی یہ فارسی یہ وہ فرائض علوم یاد رکھا ہے کہڑے نا فرائض علوم سمجھ آئی نا بھائی جن وچ فارسی دے جڑے علوم طلبیہ دل پاک کرنا دل دل کی میں پاک ہوسے ہر گل دے ہر شے وچ اللہ تعالی دے فضل لگ دل دی پاکی دی گل ہوسے دل پاک کر کے چھوڑ دو انشاءاللہ اگوں کو چوکھا پریٹ ہوئے نتھی نتھی ویا تا پورا مان دے سارا پورا لو لے تو چوکھا پریٹ ہوے سارے کے قصور ہے ان شاء اللہ ہے سمجھ آئی نہیں اس فالسی پورا فال سمجھو عین سمجھو اگر کسی نہیں صحیح پڑھی صحیح توجہ نہیں کی کیجیے عین علوم دوسرے تو توجہ کرے یعنی ترجمہ سمجھ کے نہ پڑھے اس کو اپنے اخلاق آداب سے اپنی زندگی میں تبدیل کرنا سے پڑھے بدلنا سے اپنے زندگی بدلا سمجھ کے پڑھے سمجھ آئی نا بھائی فالس کے علوم پڑھائے ویسے پندرہ ماہ قدیم مشریف گلستان بوستان یہ کتاب جو یا اسی طرح بھار شریا جڑی پہنے پہ فاز اہل ہوئے تے پڑھ کے تو امبا تے جان چھوٹ پوچھنے آخر دے رات اور کتنا بے وقوف ہے جڑا امبا بے نذاب دیکھے فاز اہل امبا تے 10 سال تو پہلے امبا بے سکھاونے ہن ابے کھاونیا 10 سال تو پہلے سال تو پہلے یہ 10 سال تو پہلے سکھا چھوڑیا وہ ٹھیک ہے 4 سال دا بڑا وقت لگنا بس سکھائی سکھائی دیکھنا سمجھ آئی نا

مالا پتہ جو لوڑ کو نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ مسائل وہ ناکے سے تھوڑے تو اس نال بچے جڑا بندہ پڑھتے وہ پورا سکڑا نہیں بڑھتا مسائل پورا دس دس نہیں لگتا اور اس سات واجب کیا لکھے اعلیٰ امام صاحب نے چودہ واجب نماز انہیں سات واجب لکھے انہوں نے کیوں پتہ لگی بال بال سات پکائی کھڑا ہوتی بھائی جب چودہ سن کی تو لڑتی بھی جاتی میں سات پڑھے تو چودہ آتا ہاں؟ بال بیچارہ کچا تھی ہمیں جاتے یہ جاتے اس واسطے کتابیں جڑی ہیں وہ وہ پڑھاؤ جڑیاں نل بال پختہ ہو گئے ہاں سمجھ آئی نا بار شریعت پوری یہ مفتدی مسائل سمجھو ہے گل سمجھ آئی میاں حضرت فرمان ہے کہ نا انہیں ہم جب ریال بھی نام اللہ لے آپ فرمان ہے اگر میں عالم جیت بادشاہ دور چھوا پھر بادشاہ میں سونے نل تولے لیا ہاں، آدھن بادشاہ میں سونے نل تو لیا عالمگیر جی دور چھوا عالمگیر جی پانچ سو علماء ماں کل فتح عالمگیر جی کا ہے تے وہ بھی مفتوی مسائل جمع نہیں کیتے گئے یعنی سارے فتوی والے مسئلے نہیں کچھ مزو مسئلے جنہوں نے چھوڑا میں نے جنہیں جمع لکھی تھا غیر مفتوی بے ہے آلمگیری پانچ سو لبا یہ ایک جگہ لکھی جو سارے مفتوی مسائل جی سارے ایسے مسائل جنہیں جمع ہی کرنے با یہ سوچنے کی لوڑ ہی نہیں پہ بعد کی کر سکوں مال بھی پکا کے نہیں پریشانی کون ہے ہاں؟ زندگی ڈیجیکٹ روٹ کی چلا مجھے یہ مسئلہ ہی پڑھے نہیں کرنا

وہ درس نظام یہ یعنی انہاں کتاب مطالعہ ہو کرتی انہاں دے جڑی پڑھاوڑی انہاں دا مطالعہ نہیں ہو سکدا خاص جی کتاب دے فتاوی دے مطالعہ کتھوں ہے گئے کتنا دور ہے چلا دے فتاوی پڑھدا لیکن جی ہاں پڑھ کے جڑے فارغ ہوا من جی جی ہاں اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ دفاع میں نہ فال میں نہ حکام میں نہ اسماء میں

مگی ہے چل یار تھی جان چھوڑو سال تیرا ہاں کتاب سے اڑی رہی ہے سکا کی کوئی کتاب پوری نہیں پڑھائی نہ کان پوری پڑھائی مزاج تو دیکھو خدوری کتاب پوری پڑھائی تو پڑھی خدوری نا میں ہوں تو تھوڑی جی شروع ہوتی نا ویسے بتا پتا جی پڑھتے نا خدوری پوری نہیں پڑھیں گے کان پوری نہیں پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے ہدایات پوری نہیں پڑیں سکا واسطے مسئلے کہنے ہیں

بے کم کما والے ہاں طالب علم فراغ علم ضرور سکھانا ہر طالب علم سمجھ آئی نا علماء کے پاس ہے جب طالب آنا پی اس بیچارے نہیں پتا مدرسے جب یہ داخل نہیں ہو تو دین نے شوق رکھ کی یار میں دین سکھا تو آخر میری تھوڑی بنے دین والا بن بنے زندگی دین والی بن وہ تو اس نظریے کا غلط چل پی گل چل کے مدرسے پہنچ گئے جتنا دور گئے تو قریب گئے تو دور گئے مدرسے پہنچ گئے وہ مولوی کا کام اس دس رہا نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہاں یہ مولوی کو نہ پوچھو اپنی مرضی چلے ترتیبے برباد نہ ہوئے ہاں۔ بالن پڑھا

دو سال ہوئے اگے سال سال مطلب نہیں لینا مدرسے مطلب میں دو سال ہیں دو سال لاؤ ہاں؟ اے شروع کرتے جن سمجھ آدی تر سال لاونے ہیں جن سمجھ آتے دو سال جن سمجھ نہیں چوکا وقت آخت ہیں پلا روم سے چند باقی بعد بعد کچھ بھی نہ پڑھن تا عذاب سے چل رہے ہیں جنہیں عذاب نہ ہوگی والدین رہے آپ نہ ہوگی زندگی سارے مسیح مسیح سامنے زندگی گزارنی عام معاملے کے مطابق عام زندگی کے لوگ گزار لیکن اے بھی اسلامی زندگی پا رہے غیر اسلامی حفاظت ہوگی تھا سارے مسیح سن کھڑے نہیں کون سارے کون مسیح کھڑے میں مدرسہ نہیں ٹکا نہیں دیتے مدرسہ ایک موت کے موت وہ نہیں کھڑا ہونے میں ہر سال مدرسے بدلے یعنی مکھاٹ ایک سال ہوئی ہے تو فیس نہیں بچا سکتے دوسرے سال ایک بعد نہیں ہے تو پرنسپل سر بتا بل پچھو دیکھو پچھو میں نے بارہ ہزار روپیہ منی آڈر کرایا نے

کسی دوجے دکان چلاؤ باغ سے دگا بازی کرے دال روپئے سو پانچ روپئے دے ویچے تو آخری میں نے دھوکہ کر دی بھائی مارو ہاں نہ آخت نظاری نہ دنیا دے دنیا کی ہلاکت آخت تھی جی۔ ہلاکت تو جڑا بڑے سید الانبیاء علیہ السلام کی مسند تھی ہاں نبی سرکار مسلح کا وارث بنا بیٹھا وہ بھائی مار ٹھگی تھوڑی کرے نبی سرکار وہ سودا کیویں آ کے کیویں دے وہ کیویں دے بیٹھا اپنی مرضی نال دے دے نبی علیہ السلام نے دھوکہ نہیں کر سکیا اس بندہ بے ایمان کون گل سمجھ آئی نا عام دکان تے مارے تو وہ بچتا نہیں وہ آخر تباہ زندگی تباہ تھوڑے دھوکہ کرے سر سو میں سودا میں مول مل گدے یہ پانچ دے بچے میں نقصان دے کھلا میری مسنت ماں نے قابل نہیں بندہ دکاندار دوجے چھوڑے ہاں جلے پتہ لگے سر نبی علیہ اللہ صلاح اللہ سید دی مسنت پاک آقا علیہ السلام مسنت بار کے آقا علیہ اللہ وارث بن کے وال نبی سرکار دے سودے ٹھگی کرے آپ فرماوے نے ان پیش ایمان جس جسمات اسلام جسم عادت یہ کہ وہ اگر دساں تو امامت رہیں گے مسلح مانا مسلح ادا عوام کا نہیں یہ تے ہے مسلح تو سید ہے اسلام بیا کے ہے جدہ کھمرا ہے اس کھومرے جدا لینا ہے تو اس لینا ہے امامت دی رب رسول ہے امامت دا مالک رب رسول دے نبیاں دا مالک اللہ بنا دے اللہ تعالیٰ دے بلا کھوسی بھی وہ لے بھی وہ لے سی بندہ کا کام نہیں لے کہ بندے بدل چھوڑ دے دفعہ چلا لیکن میں میں میں میں چھوڑتا نہیں بھی رابطہ رابطہ مسلم تو کیوں چھلی چوری کروں ہاں؟ جی؟ جنگل ہی باہر کلہ باہر لیکن یہ نہیں ہو سکتا بھائی دال آ کے دال آ کے بارے سمجھے نہیں تو ایمان بار کے تھے چلو بھائی امامت مول صاحب کلام چل رہی تھی کام ہے ہاں؟ امامت چل رہا ہے لیکن نبی سرکار مسلح نے دھوکہ ہے نبی سرکار سودے نال دھوکہ کرنا ہے کیا حال نبی سرکار آواز بان کے باغے نائب بان کے باغے سے دھوکہ کر ہاں۔ جائز ٹھیک ہے منافق لینا ہے منافق واسطے لینا ہے سمجھ آئی گل دے ہو گیا کہ تے پہلے دکان کہیں دی ہوے چلاون والا کوئی بیٹھا ہوے وہ آ کے نال پھر 6 وچ وہ آ کے میں 5 بجے تو دھوکا نہیں دینا پیا 5 روپے کہیں دی کھڑا اپنے جیب وچ پا دے وہ تو نقصان کرتا پیا احتجاج سال بعد اس کو گندے تک لے لے سمجھ آئی جی, جی۔ ہاں، دین چھپاونا حکمت ہے دین چھپاونا حکمت نبی علیہ السلام اسلام کر لیں سید اللہ علیہ وسلم آپ کے بندہ دانا حکیم کو نہیں ہے مخلوق دے نبی سرکار بندہ حکیم ہے سرکار ساری آزاد حکمت مبنی اللہ تعالیٰ سوچ بھائی آپ کی سبزی حکمت مبنی ہاں؟ آپ کھولو عظیم کے مالک ہاں؟ عظیم ہیں لیکن آقا علیہ السلام صاحب پوری دنیا کافر ہے حضرت پورا علاقہ کافر نہ بھرا ہے بت پرست مشرک نبی علیہ السلام السلام کلے فرمانے پہن لا الہ الا اللہ اللہ سوا کوئی باز الہ کوئی پتھر میں نہیں کوئی دان سے نہیں کوئی کوئی حال کرتا کیے کیا حکمت نہیں بھی پھر بھی آپ گل تو کتنے کھڑتے میں تو آ کر چپ کر جا حکمت ہے حکمت حکمت نظر آ گئی چپ کر کے چلے گا چپ کر کے چلے جاؤں حکم نہیں کون سمجھے نا چپ کر کے چلے جاؤں حکم نہیں حکمت یہ ابھی نبی سرکار جی دین پھیلائے ہوئے پھیلاؤ بل جیل مخالفت بنے نبی علیہ السلاۃ اسلام تو بندہ حکمت اللہ کون تبلیغ دوں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے لکھا تو مخالفت بن گئی لوگ پتھر پر مار لوگ گن پہ چھوڑ دیں بس نبی علیہ السلاۃ اسلام صاحب ابھی طالب گھاٹی دے تین سال محسوس ہے پڑھیا اس نے تین سال نبی علیہ السلام مفاطہ ہو گیا پورے بائکاٹ جی انگریزی علیہ مفاطہ مکمل مفاطہ مکمل بائکاٹ نبی علیہ السلام اسلام نے مکمل مفاطہ ہوئے اپنا ادار مشرقی نے تھا ہاں علیہ السلام ایک جنگل دی وادی کے کلے بیٹھے نال سے چار بندے گا ابو طالب دو چار بندے انہوں نے سامنا پانی لین دین تین سال تک بعد تعلق ختم کیا کوئی حکمت بغیر کی تھی تبلیغ تا ہی ہوئے کوئی شہر کرتے تھے سارے دیتے کوئی شہر کرتے کوئی مسجد کرتے کوئی لڑتے جھگڑتے کیا حکمت اٹھا لیے اگر حکمت اٹھا لیے تو صحیح دل میں نہیں حکمت اٹھا لیے بس بس حکمت الگ ہوں اگر اس میں حکمت بغیر آدھے تو آدھا نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اور دیکھو اگر حکمت اس نے آدھے پہ نال چال کے کام کریے تو سیکھیے تو نبی علیہ السلاۃ السلام مشرقی نے مکہ سے بھائی ان کرو تو اتنی ساری مان لو بھائی تو سا اللہ نے شور نہ پاؤ بھائی یہ سارے بات لے ایک خدا ہے باقی سے خدا نہیں مانے یہ گل چھوڑ دو ایسے نہ آخو کہ اصل سن ادی حکومت لینے ہیں اصل سنو نبی سرکار مشرقین آتے پہن ادی حکومت لینے ہیں عرب دی جی۔ آپ فرمانے میرے اگر سبجیکٹ سورج کے کبیات میں پھر بھی میں آپ کے موقع سے برا نہیں لگا میں بھی غلط ہوں برا نہیں لگا پا میرے سجا تو سورج کو کب رکھو یہ پتہ نہیں سر بول رہا ہوں تو یہاں کوئی بات نہیں ہم اس کے اندر جب جائیں گے ہم وہاں لگیں گے اسکول میں لگیں گے تو پھر ہی تبدیل کریں گے اس میں جائے گا تو پھر کہیں گے کہ یہ حرام ہے ادھی حکومت کے بعد کیا پتہ نہیں مروا سکتا یار ادھی حکومت بعد منانا کتنا شوق ہے لیکن سید صحیح اگر ادھی حکومت مل رہی تھی آپ فلم نہ یہ راہ نہیں

بہترین زندگی چلانے کا طریقہ زندگی کا بہترین نمونہ نبی سے کا طریقہ ہے بھائی مانو جی نبی سے کا طریقہ بہترین زندگی گزار کا طریقہ تو سید المبیا طریقہ تھے بادشاہ ٹھوکر مار کے تھے آپ نے درشی اختیار کی تھی آپ نے تبلیغ کی تھی دین دکھائے رہے تو تو نے کہا کوئی نہ یہ بےمانوں نے وچ مار کے کیوں والے وچ اس کے اندر جائے گا پھر نبی سے کہا وچ مار کے نہیں تبلیغ کی ہے نہیں نہیں جانتے نا لگیں گے تو بات کریں گے وہ خطیب لفظ نکالتا تھی وہ تیرا چڑھانے کے لفظ نکالتا تھی جب اس میں جائیں گے نہیں تو بات کیسے ہوگی بات کیوں گی نبی سرکار نہ سمجھ پر نبی سرکار سیکھا ہوا کر جڑے سب تو اعلیٰ سب تو اکمل کائنات دنیا زندگی کا طریقہ سید طریقے کائنات ہو ہی نہیں نبی سرکار جب یہ بادشاہ چھوڑ کے تو یہ بادشاہ چھوکل مار دے غیر نل اشتراک ہو جائے غیر نہ اگر ہوئے تو بادشاہ چھوکل مار دے تو سے پکے رہا اللہ تعالیٰ فنی میں بادشاہ دے جی ہاں ابھی سلطنت مل جگی گل سمجھائی نا جی۔ یہ دسو سکولی ملا نو بھائی نام رات تو ساتھ وچ ورڈ ہے وچ کی ورڈ ہے نبی سے کہا سوال بعد نکلے یا وچ ورڈ بد وارث کی نہیں گل سمجھائی نا ہاں اس واسطے اس واسطے اصول دین دا یہ نے میاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام پاک نے دین کو پورا سمجھایا امام پاک نے اخر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا نے فرمایا پورا سمجھے سارے تک پہنچائے بس امام پاک سنت دے پہ بھائی تو سکھن دی کی ترتیب رکھنی تو کیویں سکھنا ہے کیڑی کیڑی شے پہلے سکھنی ہے کیڑی پیچھے سکھنی ہے کیویں کیویں سکھنا ہے اگر خلاف کا سوں اسا رب رسول کی مخالفت جو سوں اساں کوئی نفع نہیں ہوگا نفع نہیں ہوگا سمجھ آئی نا بھائی اسلام اسلام دین دے طریقے اسلام دین پہنچاون دا میاں حکمت ہی ہے بھائی اپنے دین تے قائم رہا دین تے قائم جتے جی گل نہ کر سکدے کم از کم قائم رہا اپنے اپ نے چھوڑا پیچھے ہٹائے آپ پیچھے تو تباہ ہو دین نو چھوڑ تو ہلاک ہو چوکھے جی ہاں۔ گل نہیں کر سکتا طاقت نہیں اپنا کمزور ترین ایمان بچا کے پاسے تھی مگر کمزور ایمان تھے ایمان تھا ایمان کمزور جی بالکل رچ مار کرو تھی تو کمزور تھی آج ہے ہاں؟ کمزور تھی جی سمجھے گل نہیں نہیں کہنا نہ کیا بولنی تو سمجھ نہیں نہیں

سارے کو جی کم از کم سارے واسطے آخر عذاب نہ بڑھے اگر دنیا میں مخالفت کے کلے باوی ہے کیوں پاوی اذان اران آداز ہونا نہیں ہر ہاں؟ لوگ بچہ سے راز پیار کی دنیا میں مخالفت کی جہان نہ جو کچھ کیتا ہے آخر بچاؤ کی رب منیش کو باقی دنیا نواز ہوگی کوئی ہوگی یہ رہے بس دنیا نواز کا نکلو بس دنیا نہ بھی ہاں رب نے بناون دی خاطر کر دے تھا وہ بھی نہ ہوئے مقصد کون ہے سمجھے نا اس واسطے جے جدا ہونے پے رب تعالی سمجھو رکھایا کھایا دی نہ اس معاشرے دی پلیتی تو نکل رہا کو بندہ کہ کم از کم یہ ہے بھائی او اس نے تو بنا لے گئے نا جس نے بناون دی خاطر جدا ہونے پے ہیں سمجھائی میاں بغیر روم سکھنا عمل دکھاتے کی دکھاتے عمل دکھاتے بس وہ سکھنا ہے تو چلنا ہے سکھنا ہے تو اسے چلنا ہے

ٹھیک ہے چار سبق ہے نا بار کلیئر دے چار سبق دے تین سفے بھاگ سناؤ بار بار پڑھی سکتا یاد ہوتی دو سفید ڈھائی سفید تین سفے جتنے سنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا ضرور سناؤ جی، باقی اتنی جماعت والے اتنی جماعت وہ بھی تھوڑا تھوڑا اپنے